مجھو صاحب یہ بتائیے کہ سریج کے بارے میں آپ نے گفتگو کی تو وہ اس میں ان کی سب سے زیادہ ان کی شخصیت کی صفات یا ایسی کیا تھی جو لوگ ان کی طرف کھینچتے تھے میں نے نے انہوں جو میرے ایک سوال جواب دیا تھا وہ بتا دیا میں نے آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ تھا میرا خیال نہیں ہے یہ ٹھیک میں سمجھ میری سمجھ نہیں آتا کہ خوبصورت کسے کہتے ہیں بدصورت کسے کہتے ہیں وہ تو اضافی چیز ہے نہیں مجھے میں دراصل میں اس معاملے میں بہت ہی نالائق ہوں ٹھیک ناقابل تو لوگ ان کو عام طور سے بدصورت کہتے تھے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اس کے پورے جسم کی ساخت جس کو فارسی میں ساختمان کہتے ہیں ٹیکسچر تو اس میں ایک بھدا پن ضرور تھا لیکن جس وقت وہ بولنے لگتی تھی اچھا یا حرکات و سکنات اس کے جو ہوتے تھے اچھا اس میں بڑا کی دلکشی بلاویزی کا ہاں تو حسن تو جوہر میں ہوتا ہے نا تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو خوبصورت سول ہے اچھا خوبصورت کردار یا روح یا سیلف اس کا تیز اچھا وہ اس کے بدن سے پورا پڑتا ہے اس کے بدن کا بھدا پن جو ہے اس کو چھپا نہیں سکتا مگر جس وقت وہ باتیں کرتی ہے اچھا تقریر ہو یا پرائیویٹ گفتگو تو اس وقت صرف وہ بات ہی ہو کر کے رہ جاتی تھی اچھا اچھا کلام ہو کر کے رہ جاتی الفاظ کے چننے میں اس کو دیر نہیں لگتی تھی اور ان کے متناسب ان کی متناسب ترکیب میں اس کو دیر نہیں تھی اچھا تو جو ردم کے کیا بھائی انگریزی کی پوئٹری جو ردم اس میں ہو اس اس کی کی شاعری میں ہاں۔ وہی ردم ظاہر ہے بدلے ہوئے کے ساتھ وہی ردم وہی قرینہ اور وہی وہیسم اس کی نسل میں ہوتا تھا فرق یہ ہے کہ جس وہ جانتی تھی کہ نسل کا ردم کیا ہے نسل کا ایقا کیا ہے اچھا جی ہاں جی ہاں اور شیر کا ایقا کیا ہے اسی کو ڈرائیون اچھا اقبال سہیل صاحب نے جو ہاں ایک قصیدہ یہ سن لیجیے ڈرائیڈن نے کہا ہے the other harmony of prose ٹھیک تو she had the other harmony of the prose ٹھیک پروس کا آہنگ نثر کا آہنگ کیا ہونا چاہیے ہاں یہ ان کو معلوم تھا یہ اس کو معلوم تھا تو جس وقت وہ بولنے لگتی تھی لوگ اس کی شکل بھول جاتے تھے کم سے کم میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں اچھا حالانکہ میں نے بتایا نا کہ میں یہاں بے ذوق تھا علی گڑھ میں یہ دفعہ تقریر کرنے اچھا تو تقریر کرنے آئی تھی ظاہر ہے شیر کی فرمائش تو نہیں کی گئی ان سے وقت ہی نہیں تھا ٹھیک اور اقبال سہیل اس وقت غالباً لا میں پڑھتے ہوں یا فارغ التحصیل ہو چکے اقبال سہیل کا نام آپ نے جی ہاں، سنا ہی ہوگا جی ہاں۔ بڑا جینیس تھا فارسی میں بے تکلف شعر کہتا تھا اردو میں بے تکلف اور قصیدہ ایسا کہتا تھا کہ معلوم تھا کہ کوئی فارسی کا شاعر کہہ رہا بے شک تو اس نے ان کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا اچھا اور سروجنی نائڈو کو بھی لطف آ گیا وہ فارسی جانتی تھی وہ سمجھ تو سکتی ہی تھی اچھا ہاں اس کے ترنم سے اس کی اچھا۔ رزم سے ہاں اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے اچھا اور شاید اس سے بہتر تعریف اچھا اچھا ان کی شخصیت کی شخصیت کی جس کو میں نے روح کہا ہے شاید نہیں ہو سکتا اچھا شعر فارسی میں تھا قصیدے کا اچھا تبسمش تکلم تکلمش ترنم واہ سزد اگر تلا تمہیں بجانے شہ خوش آبدر واہ واہ یہ سر یہ اس کی یہ اس کی روح کا سراپا ہاں تو یہ پورے شعر سے ان کی پوری روح جو ہے روح کا سراپا ہے جو میں نے کہا سراپا ہے اچھا مجھے صاحب ایک بات بتائیے کہ جس دور میں سب لوگ موجود تھے جن کا ذکر آپ اتنی دیر سے فرما رہے ہیں تو اسی زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک شہرا تھا سارے بر صغیر میں ہاں۔ دھوم مچی ہوئی تھی جی ہاں۔ تو ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ان سے میری ملاقاتیں تو بہت رہی اچھا لیکن میں ذرا دور رہا ان سے اچھا کیوں دور دور کیوں رہے آپ سے خدا جانے کیوں جس کو انگریزی میں گریویٹیٹ کہنا کہتے ہیں اچھا اچھا کھینچنا جی ہاں میں ہر پرسنالٹی یعنی اس زمانے کی اس اس اس اس کنٹیکسٹ جو لوگ کے یہ آزادی کی جنگ وغیرہ میں شریک تھے ہر شخص کی طرف میں نے کشش محسوس کی اچھا اچھا ان کی اچھا، کی طرف یہ اس کوئی وجہ سبب ہے اچھا اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو میرے ذہن میں یہ بات بسی ہوئی کہ یہ شخص اگر چاہتا اچھا تو اپنے علم کے زور میں نے لکھا دیا کہیں جی اپنے علم کے بل بوتے پر ہاں بوتے پر یہ شخص ایک نیا دبستان علم کلام کھول سکتا اچھا ایک نئے قسم کا متکلم اچھا قرآن کی تفسیر پہلا شخص ہے جو بغیر انگریزی جانے ہوئے جو انگریزی جی ہاں وہ تو بات کو بغیر انگریزی جانے ہوئے اتنا ریشنلسٹ اچھا سمجھے اور یہ ایسی اقلیت کے ساتھ اچھا کوئی مولوی اس پہ حرف نہیں رکھ سکتا اچھا یعنی تمام عربی زبان پر جی۔ اس کو ابو جی۔ ان کا اسٹائل دیکھیے تو اس میں عربیت زیادہ اسی پر اب عبدالحق کہا کرتے تھے جی ہاں، ہمیں کہ شادی ہونی چاہیے ٹھیک تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنا میدان چھوڑ کے آیا ہے اس میں اچھا اچھا کیوں آیا انگریزی سے واقف نہیں تو عام طور سے یہ کرتے تھے یہ پیر پیرزادے اچھا تو بنگال میں تو کوئی بھی عالم ہو تو وہ پیر سمجھا جاتا تھا چنانچہ ہمان کبیر پروفیسر تھے اس وقت پریسیڈنسی کالج کے اور ان کے ہاشی مشینوں میں اچھا تو یہ ہاشی مشینوں میں بھی جنگل مظہری اچھا ہم تک کبھی پہنچ جاتے تھے تو ہم بھی اپنا دل چاہے نہ چاہے جا کر کے بڑھ جاتا تھا تو میں نے غور یہ کیا اس وقت یہ شخص دوسروں کی باتیں سنتا اچھا خود کرتا کم ہے بولتا کم تو ممکن نہیں اس کا سبب کچھ خاص کر کے شام کے وقت کچھ اور ہو رہا ہو جی ہاں لیکن قریب ان کے بہت کم لوگ بیٹھتے اچھا جس سے ہلکا باندھ کر کے پیروں باندھ کر کے بیٹھتے بیٹھتے تو جمیل مزہری کبھی کبھی چلے جاتے تھے میں بھی چلے جاتا تو جمیل مزہری بہت چھوٹے تھے مسلم چھوٹے ہیں اور وہ فلی اس میں نہیں آئے تھے مگر جذبات کام کیا تو میں نے یہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شخص سنتا اچھا اور بعض ایسی باتیں جن کو انگریزی زبان کو جانے ہوئے بغیر نہیں جانا جا سکتا اچھا وہ دوسروں سنتے ہیں اچھا مثلاً پروفیسر رحمانی کبیر ہسٹری کے پروفیسر تھے اچھا تو وہ جب ذرا پر کافی وقت گزر جاتا تو اپنی زبان میں اس کو کہہ دیتا اچھا اچھا ان کی خاموشی کا ایک سبب تو مجھے یہ معلوم ہوا ایک سبب ایسا ہے کہ جو کہنا بیکار ہے مسکرا لیتے پھر ہنستے پھر خود باتیں کم کرتے تھے دوسرے سنتے جا رہے تھے ہاں تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ شخص کے اندر یا تو خودی اقبال کی شاعری کے معنوں میں نہیں جو, ایک لفظ معلوم نہیں یہاں چلا ہے کہ نہیں چلا ہے وہاں ایک انانیتی ادب کی اصطلاح چل پڑی تھی اور جس کے بانی گئے تھے اس لیے یہ کہ میں نے ان کی تفصیل پڑھی دو نامکمل لگی جی ہاں اسے وہ مکمل کر سکتے تھے اگر وہ اگر وہ کر سکتے تھے باقی اس کے علاوہ اگر ہم ہم جائزہ لیں تو انہوں نے کیا لکھا غبار خاطر جی ہاں وہ خطوط ہیں اور وہ دوسرا کاروان خیال ہے کیا وہ بھی خطوط ہیں اور سب کے سب حبیب الرحمان خان شروانی کے نام ٹھیک ہے ان کو پڑھانا پڑتا تو بھائی میں نے بھی پردیسی کے خطوط لکھ ڈالے ہمیں افسانے لکھ ڈالے خطوط کے فارم میں تو کوئی موضوع کو لے کے چلو نہ ختم کرو ٹھیک جیل خانے میں ان کو بہترین آسائشیں میسر کرو یہ چاہتے تو خطوط ہی کی شکل میں سے ہاں کسی موضوع پر لکھ سکتے تھے موضوع پر پھیلا کہیں چیا چوری کا ذکر ہوگا ٹھیک ہے کہیں بائی جیسمین کا ذکر ہوگا جی ہاں۔ ہمیں صرف چائے جو ایک تمام فراغتوں اور خوشحالیوں میں ٹھیک رہ کر کے جو شخص کر سکتا ہے تو ایسے ایسے خطوط تو رہ جائیے کہ ان کا اسٹائل بتا دیا ہاں اسٹائل تو ان کا اپنا تھا بار ان کا اسٹائل جو ہے وہ پیرس محمد سور یا جونیئر تھے میری افادی کے جی ہاں ہم نے مگر مکتب تو ان کا وہی تھا نا مکتب وہی تھا مگر عربیت زیادہ تھی ویسے مہندی افادی بھی بڑے سلیقے سے عربی ہی لفظ لاتے تھے وہ ہندی لفظ نہیں بہت سلیقے سے لاتے تھے نہیں نہیں اور تربیت تو ان کی وہی نظریں ہوئی تھی نا ایک جگہ جب میں علی گڑھ میں پڑھا رہا تھا تو ایک جگہ لفظ آیا شزوز کا اچھا تو ان کا غبار خاتم جی ہاں۔ تو لڑکی نے پوچھا کہ صاحب یہ سدوس کیا ہے تو تمہیں معلوم ہے لڑکی پر نہیں مجھے ابوالکلام آزاد پہنچ صاحب ہے اچھا کہ بابا آپ نیا لفظ بنا دیتے شازیت ہم یہ سدوز کوئی نہیں استعمال کرتا اردو میں رائج نہیں ہوا دوسری بات یہ کہ ہم کو یہ ایک بات اور سنیے جی۔ کہ ہم کو یہ احساس ہوا کہ بہت زیادہ اپنے قریب نہیں آنے کا یعنی اپنی شخصیت پہ ایک پردہ ڈالے رہنا چاہتے اچھا یعنی یہ یہ آپ نے محسوس کیا یہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا یعنی جو جو وہ تھے اور روز اول سے مجھے وہ احساس تھا جو بات کو جو انڈیا ونس فریڈم جی ہاں۔ انہوں نے لکھی جی ہاں گویا وہ انڈیا کی آزادی ہندوستان کی تحریک آزادی کی روح رواں یہی رہے گاندھی جی کے بعد ٹھیک ان, ان کو کون سمجھا سمجھاتا کہ میاں جب تم نہیں تھے تھے تو تم اس میں لیکن جب تم ایک, ایک سب پیچھے تھے وہ گاندھی جی جو ہیں وہ ایک ہاتھ مولانا محمد علی کے کندھے پر رکھتے تھے اور ایک ہاتھ مولانا شوق والی یہ لوگ آگے آگے تھے انہوں نے کہیں مولانا محمد علی کو کوئی اہمیت دی نہیں جی ہاں، ان کچھ جیسے نے بنایا گاندھی جی کو بھی انسپائر یہ کرتے تو بھائی کیا ہوگا ہاں ہمارے خیر جی یہ محمد علی جنا قائد اعظم جی کا ایک جملہ مشہور ہے ان کے بارے میں جی ہاں شو شو شو بوائے جی ہاں وہ تو اپنے خالص جی ہاں۔ انگلش جی ہاں انگریزی انگریز انگریزی میں بول گئے ٹھیک لیکن ان کو آگے جو کیا گیا اچھا وہ اسی لیے کہ مسلمانوں کی کی مذہبیت بھی ان طرف راغب ہے اچھا بغیر کمیونزم میں پھوٹے ہوئے اچھا تو بات ٹھیک تھی مولانا محمد علی کیا کم اس کے لیے تھے مولانا شوکت علی کیا کم تھے لیکن مولانا محمد علی گاندھی جی کو بہتر ہے ڈانٹ دیتے جواہر لال کو ڈانٹ دیتے ٹھیک تو ابو الکلام آزاد خود دور رہنا چاہتے تھے اچھا اس لیے کہ ہاں، یہ میرا میرا اور اسی لیے میں ان کی طرف کھینچا نہیں دور تو نہیں رہا ٹھیک ہے اس لیے کہ سب سے ملنا ملانا ہوتا تھا نا ہاں یقیناً بالکل جبکہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے دفتر کے اوپر میرا فلیٹ تھا ٹھیک تو نیچے وہ کرتا تھا سب یہ ہوتے تھے مگر یہ شخص چاہتا تھا کہ بہت قریب میرے کوئی نہ اچھا، میں اچھا اپنے آپ کو چھپانے والی بات جو تھی ہاں تو یہ اپنے آپ کو کیوں چھپا اچھا اچھا پھر میں نے غور کیا تو میں نے یہ تم مولوی آدمی عالم آدمی فاضل آدمی انگریزی جانتے نہیں ٹھیک ہے آزادی کی تحریک میں شریک ہوئی بہت پریزیڈنٹ بن جاتے ہو کبھی ٹھیک ہے اچھا صدر بن جاتے ہو جی ہاں ٹھیک یا کسی اجلاس کی صدارت کرتے ہو تقریر کرتے ہو ٹھیک ہے یہاں تک لیکن روز اول سے مجھے یہ احساس تھا جو اور کسی میں نہیں رہا کے بارے میں نہیں رہا وہ یہ کہ یہ شخص فورسی کہہ کر رہا ہے اچھا کہ کبھی نہ کبھی اقتدار آئے گا اچھا تو ہم کو اقتدار میں پلیس ملنا چاہیے اچھا یعنی یہ آپ نے یہ میرا دستور ہے ہاں، اور اس اقتدار کو پانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ اچھا, اچھا، تو یہ جو حبیب الرحمن خان شیروانی صدر یار جنگ جو تھے تو ان سے ان کے جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں تو کیا تعلقات کے خاص تعلقات یہ ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ رہے یہ مولانا لیکن جتنوں سے دوستیاں رہی ہیں اچھا اور جتنوں سے جتنے کے ساتھ ہی ملے ہیں ہاں، ہاں۔ عموماً وہ نواب رہے ہوں گے کہیں کے اچھا۔ یا رئیس رہے ہوں گے یا جاگیردار رہے ہوں گے یا معمولی ذمہ دار رہے ہوں گے اچھا تو اچھا ان سے ملاقات ہوئی میں یقیناً آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی حبیب الرحمن خان شیروانی وہ تو اس لیے اور بھی رہی کہ جب وہ ریٹائر ہو کر کے سن انیس سو پینتیس میں آئے ہیں اور حبیب منزل بنیاد ڈالی ہے منزل میرے سامنے بنی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم وہ میں قریب ہی رہتا تھا ان کے بنگلہ لے کے انگلش میں تھا اور پبلسٹی والا تھا تو کہ تم آٹھ بجے ہمارے پاس آیا کرو ہم اچھا، ٹہل اچھا، کے اچھا۔ آئیں گے تو چائے ہمارے ساتھ پیو گے بڑی پرتکلف میں چائے پیتے بڑا ناشتہ تو وہ اس وقت تک مکان اتنا کمپلیٹ ہو چکا تھا کہ وہ اس میں رہتے تھے اچھا اور ہم چائے پیتے تھے اور وہ ڈسکس کرتے تھے تو ان کی باتیں سنتے تھے ہم اچھا اچھا اچھا اچھا تم آپ ان سے بارہ ملے ہوں گے بہت بہت اچھا ویسے ان کو آپ نے کیسا انسان پایا وہ بڑے آدمی ہوں میں یعنی بڑے آدمی آپ سمجھ گئے جی ہاں۔ جاگیر جی نواب تھے جاگیرداروں کا جو طبقہ اچھا ان میں بے انتہا وہ شریف النس اچھا شریف النفس انسان ہاں جی۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے باوجود اس کے کہ حیدرآباد میں انہوں نے اتنی سب سروس کی مگر وہاں کی سازش والا جو حیدرآبادی جو ہوتا ہے وہ سازشی ضرور ہوتا اچھا ہاں، وہ تو جہاں بھی ریاستیں ہوتی ہیں تو میں تو گوالیر کے حال دیکھوں وہاں بھی جے پور کا حال ریاست میں ہی ہو رہا زیادہ پالا ان لوگوں سے پڑا چکے ہاں، ہاں، جہاں بھی شخصی حکومت ہوگی وہاں یہ لیکن اس سے تھا اچھا اچھا اور عالم فاضل تو بہت ہی بہت عالم فاضل ان کا کتب خانہ تو نہیں وہ حبیب گنج کا کتب خانہ دیکھ اچھا چودھری چودھری صاحب صاحب سے سے سے ملاقات ملاقات آپ کی کئی حیثیت یہ دراصل ان کا سیاسی شعور جنگ بلقان کے زمانے سے شروع ہوا جس زمانے میں یہ نعرہ تھا بلقان چل بلقان چل جی وہ میرے لڑکپن کے زمانے تھا میرے والد کے ساتھ ہی تھے اچھا اچھا اور میرے بڑے سالے جو چودہ سال میں سے بڑے تھے جی ان کے ساتھ ہی تھے اچھا خان بہادر محمد ذکی کی ان کے ساتھ تو ایک تو یہ تعلق ہوا اچھا تو اس اس اعتبار سے وہ ہم نے کہیں لکھا کہا ہے کہ چودھری خلیق الزماں ڈاکٹر سلیم مشفق مرحوم ان کے بھائی ٹھیک یہیں آ کر کے وہ ہم سے چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے <clears throat> تو ان لوگوں سے ہماری موروثی تعلقات اچھا پھر جب ہمارا شعور سیاسی شعور خود بیدار ہوا بیدار ہوا تو یہ آزادی کے شروع شروع قائل اچھا اور ایک ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کو امیدیں یہ تھی کہ ہندو مسلم میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور پورے ملک کی آزادی زیر زیر نظر رہے گی ٹھیک اور اس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا جو جو ہاں، زمانے میں ہاں۔ تو اس وقت یہ آگے آگے تھے اچھا تو ایک تو میرا یہ رشتہ ہوا میدان میں میں بھی تھا جی ہاں اور اکثر سورجنی نائڈو جواہر لال لکھنؤ آئے تو چودھری خری کو جمع کے کار پہ گھومتے پھرتے تھے اچھا <coughs> یہ میں سن انتیس تک کی بات بتا رہا ہوں تیس تک کی میں لکھنؤ میں میں فلاسفی پڑھتا تھا اچھا تو میرے ان کے کوئی اختلاف نہیں تھا اچھا میرے ایک بزرگ کی حیثیت سے ٹھیک اور ایک کلیگ کی حیثیت سے ہمکار کی حیثیت سے وہ میرا بڑا لحاظ کرتی اچھا۔ مشفقانہ انداز رکھتے ہوئے شفقت کا انداز رکھتے ہوئے وہ میری کرتے اچھا۔, اچھا اور مردم شناس بہت بڑے تھے وہ اچھا اور یقین مانیے کہ پوائنٹس نکالنا سیاسی بڑے نازک پوائنٹس کو سمجھ لینا اور بات کی بات میں سمجھا دینا یہ چودھری صاحب کا کام تھا اچھا بڑے بڑے قائل تھے ہاں، تھے تو بہت ذہین اور بہت ذہین نہیں میں جلد وہ ایک نقطہ سمجھتے ہاں، ہاں، ہم یہ اس کے تو ظہیر الحسن لاری بھی قائل تھے اچھا, اچھا۔ کہ چودھری نے چودھری صاحب نے عجب دماغ پایا ہم لوگوں کو اب بھی جانا پڑتا ان کے پاس یہاں یہیں کہا یعنی دھار جس کو کہتے ہاں، ہیں متوازن مقرر تھے بالکل دودھ کا دودھ پانی کے پانی کرنے والا اچھا اچھا, اچھا۔ تو یہ ایک اور آخری رشتہ جو ہے وہ یہ کہ میرے سالے کے سندھی تھے اچھا, اچھا۔ یعنی میرے سندھی بھی اچھا بحثیت انسان کے آپ نے کیسے پایا بھائی بھائی دیکھو یہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑا جاگیردار تھا ان کا خاندان اچھا وسیم صاحب کا اور ان کا خاندان جو ہے جی جی یہ بڑا وہ تھا خاصی حیثیت والا جی ہاں مالدار لوگ تھے مالدار لوگ تھے جی۔ جاگیردار جاگیردار ٹھیک تاجر نہیں جاگیردار تو اس لحاظ سے جاگار جاگیردار خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود اچھا شرافت اور نزاکت پہ حص اچھا اور دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ لینا ٹھیک اور سینٹیمنٹل ہوئے بغیر اچھا جذباتی ہوئے بغیر یہ اس کا کردار تھا تو انہوں نے کہ ہم سے ملنے نہیں آئے سوچا یہ کون جائے گورنر وہاں جا کر کے بیٹھنے اور زاہدہ بیگم جی ان کے ساتھ تھیں تو میں نے کہا بھائی میں آتا ہوں گیا میں تو اس وقت وہ بیمار تھے کچھ بہت سی شکایت اور مگر میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ صورت حال کو محسوس کر کے اچھا ہمیں وہ کچھ پریشان یا افسردہ تھے اچھا بیمار تو تھے ہاں بیمار تو تھے اصل بیماری جو ہے وہ ان کی تو میں نے کہا بالکل میں تو پاسپورٹ ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ چودھری صاحب کیا اس میں کچھ ہم لوگوں کا قصور نہیں اچھا نہیں تو انہوں نے ہاں بھائی شروع میں کچھ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی بہت محتاط زبان سے کرتے ہاں، تھے ہاں، ہاں، کچھ میل ایڈمنسٹریشن ہوا اچھا تو اچھا حالت یہ کہ ان لوگوں سے کون جائے ملنے بھائی نہ جی۔ جانے کہاں جی مائک لگا ہوا ہے نہ جانے کون نعمت بے تو کھڑے ہیں ان کے اردلی صاحب وہ ان کے جاسوس ٹھیک کیا بات ہوگی تو میں بے پکلو آدمی تھا سنا کروں تو جب باہر نکلا ان سے مل کر تو وہ کہتے کہنے لگے کہ فلاں دن آؤ کھانا کھانے اچھا میں نے کہا اچھی بات باہر نکلا تو مسجد مارا تھا جہاں ٹھہرا ہوا تھا تو زاہدہ بیگم نے کہا کہ بھائی ہماری طرف بھی ایک نظر ہاں، ہاں، ہاں، تو میں نے سلام کیا میں نے کہا تو ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اسپیک کے گریڈ کا آدمی تھا اچھا گورنر ہوتے ہیں تو جب میں گیا نکلا مطلب باہر کان میں آواز آئی کہ یہ اچھا حالانکہ کوئی بات کمیونزم والے کہی نہیں وہی جو کہا تھا کہ جی ہاں،, جی ہاں اچھا وہ جو بیٹ وہ جو ایس پی تھا اب یہ نہیں بتائیں گے کس جگہ کا تھا ہاں ٹھیک لیکن ایسو ہی نے بدلی پیدا کی بالکل ٹھیک اور یہ سن سینتالیس اگست سن سینتالیس میں پارٹیشن ہوا ہے جی۔ اور نومبر سن سینتالیس سے میں اس بنگال جانے لگا ہوں اس لیے کہ میرے سارے کنبے والے اسی طرح گورکھپور جی ہاں۔ کے لیے جہاں جی وہاں گئے تھے تو یہ ایسے یہ تھے چلتا ارون صاحب ایک بات تو بتائیے ہاں۔ اب پتہ نہیں اس سوال سے آپ کیا سوچیں گے جواب دیں گے مناسب میں کہ اگر آپ کے مذہبی عقائد کے سلسلے میں کوئی سوال کروں تو میرے خیال کوئی ایسی بات تو اس میں نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان کر شاید میں پچھلی نشست یا پچھلی گفتگو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری تعلیم جو ہے مضبوطان ہاں، بتایا تھا دادی کے حدیث جی ہاں۔ فقہ تفسیر جی ہاں۔ ہم نے سے <coughs> ہوئی اور میرے ریشے ریشے منطق سے ہوئی جہاں جی وہ منطق بھی آپ نے فرمایا ایسا کو جی اور سغرا کبرا اور جہاں سب آپ نے مطلب بتایا کافیہ وغیرہ تو اب یہ یہ چیز مجھے پڑھائی نہیں دو چیز ہیں نا کہ ایک تو آپ کا گھرانہ نہایت مذہبی گھرانہ نہیں میرا نانیال جو ہے وہ علماء اور فضلہ اور پیروں کا خاندان ہاں وہ آپ ٹھیک ہے مطلب یہ نا جی ہاں۔ دادیال میرا جابر ہاں مگر جابر ہونے کے باوجود بھی آپ کی تعلیم جو ہے وہ دادی نے دلائی دادی دادی کم عمری میں آگئی نہیں مگر اس کے معنی یہ ہوئے کہ ددھیال بھی آپ کا مذہبی علوم سے پورے طور سے نہیں بہرمند تھا نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے نہیں مگر پچھلے دادی کے بارے میں بتا چکے ہیں دادی دیکھیے دادی تو میرے نانیال سے آئی تھی اچھا اچھا وہ علم و فضل تو نانیال سے لے کے آئی اچھا، تھی اور بہت کم عمری میں شادی ہو گئی تھی ٹھیک ہے لہٰذا وہ زمینداری کی بھی خوب ہاں تو آپ کی روح میں یہ بہرحال مذہبی تعلیم جو ہے آپ کے خون کے اندر وہ پیر رہی ہے اب رہ گیا یہ کہ دیکھیے میری دادی جو ہیں جو تھی وہ بڑی آرتھوڈاکس ٹھیک ہے ہاں وہ تو بتایا تھا آپ نے اچھا جب آرتھوڈاکس تھیں اور مجھے پڑھائی گئی تھی من تو اور کم عمری میں پڑھائی گئی تھی اچھا۔ علم کلام پڑھایا گیا جی تھوڑا بہت مجھے ضرورت ہی نہیں تھی نا مجھے منتقل پڑھائی گئی تک تفصیل اور ترجمہ پڑھایا گیا ٹھیک تو میں نے دادی کہا میں نے دیکھو بیزابی یہ کہنا کہنے بھائی بیزابی ٹھیک خود کھولے ہوئے تفصیل پیدا بھی کی تھی اچھا ہاں لیکن ہم اس کو نہیں مانتے غلط کہتا وہ امام فخر الدین رازی کی قائل تفسیر کبیر کی قائل گویا معقول جس کو کہتے ہیں جی جی ہاں۔ وہ اور ہر معقولات کی ہر جگہ قائل تھی مذہب قرآن کے معاملے میں نہیں قائل ٹھیک اچھا، میرے دل میں کھٹک رہا کرتی تو میں ان سے بات سوال کر دیتا اچھا تو ضد ہو جاتی تھی انہیں کی منطق پڑھائی ہوئی منطق کی روح سے سوال کرتا تھا لیکن اس دن میں دیکھتا تھا کہ وہ اداس اچھا اچھا تو میں پھر اس طرح کے سوال رکھوں تو نہیں کرتا اچھا تو ان کے سنجلے بھائی جی وہ اتنے ہی عالم فاضل تھے جتنے میری دادی اچھا وہ آئے آئے ایک دن میرے گاؤں پہ بہن سے ملنے تو مجھے بلایا انہوں نے دیکھو وہ بڑے زبردست متکلم اچھا ہاں ہاں بڑی بحث کرنے والی اور بغیر غصہ پیے یہ بڑی بات تھی ہاں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تمہارے اگر شکو کو سوالات ہوا کریں نا تو تم شافیہ سے مت اچھا میں سوالات پوچھا کرو تم گورکھپور آتے رہتے ہو تم سب سوالات لکھ کر کے یہ یاد کر کے کھلا کرو ہم سے جتنی دیر تک ہاں، چاہو بحث کرو بالکل ٹھیک شافیہ کو ہوتا ہے دکھ تو یہ یہ یہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ریشنلائزیشن کا قائل ہوں اچھا تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کہا جائے جیسے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے جی اور میں نے ایک مرتبہ مولانا سلیمان اشرف سے کہہ دیا تھا وہ بھی وہ بڑے اور طرح کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مگر میں ہاں وہ تو علی گڑھ میں تھے نا ہاں علی گڑھ اب میری بڑی عزت کرتی تو مثلا یہ کہ میں میں نے مجھ سے کہا میں نے ساتھ دیکھی ہے شعیب کی لڑکیاں پانی پلایا خود پانی پیا اور پانی بھر کر کے اپنے باپ کے گھر لے گئے اچھا۔ تو اب اس جگہ وہ جب پوچھا ہے موسا نے تم کون ہو تو اس نے بتایا اور اپنے اس کے بارے میں لکھا ہے کہا ہے کہ وہ ابونا شیخ ان کبیر ٹھیک اچھا اب شیخ کے معنی دیکھ لیجیے جو شخص عربی زبان جانتا ہے تحریف کا تو کسی کو حق نہیں ظاہر ہے لیکن جو شخص عربی زبان جانتا ہے اس کو پورا حق ہے اپنی سمجھ کے مطابق تفصیل کرنے کا ایسا نہ ہوتا تو اتنے مفصل نہ گزرتے بے شک تو میں نے کہا کہ دیکھیے اگر شیخ کے معنی شیخ کہتے ہیں جو ایلڈر ہو یعنی ایلڈر کے معنی ٹیکنیکل سینس میں جی ہاں۔ جو بزرگ ہو ٹیکنیکل سینس میں جس کی سب بات مانے ٹھیک ہے شیخ مانے بڈھے کی ہاں جی؟ طرح نہیں بزرگ بڑا لیکن یا شیخ کے معنی میں یا شیخ کہہ کر کے عرب میں جب وہ مخاطب کرتے ہیں تو وہاں تو بڈھے کے معنی نہیں ہوا کرتا جی، بالکل ٹھیک ہے تو اگر یہ مان لیا جائے تو اس کو اسرائیلی روایات جو یعنی عہد عتیق اور ٹیسٹمنٹ تو اس میں ان کو لکھا ہے کہ ہی واز دا پریسٹ اچھا آفس اصحاب کا جو پورے سینا کا سوال نہیں اس کا ایک حصہ ہے جو ٹکٹ یعنی یعنی بہت گھنی جھاڑیوں سے ٹھیک ہے تو اس وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے وہ گائڈ تھے اچھا وہ خود انہوں نے اپنے وانا رسول من کو کہا ہے اپنے بارے میں لیکن رسول اور نبی فرق اگر محدود ابن عربی کی بحث نکال دی تو تو خطیب الانبیاء ان کو کہا جاتا اور سوائے ایک دو جگہ کے نبی ان کو نہیں کہا گیا ٹھیک ہے تو ابونا شیخ کبیر کی بات تھی میں نے شیخ کے معنی نکالے کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ شیخ کی یہ معنی بھی ہو سکتے سب نے لکھا میں ہاں، مطلب اچھا، کہنے کا مطلب یہ کہ میں جب اسی طرح سے میں جیسے تیرن ابابیل ٹھیک ہے سر سید نے اس کی کچھ معنی نکالی سمجھے اس کو بھائی جس کو ہم جس کو آپ ابابیل کہتے ہیں کو جی ہاں اس کو عرب میں ابابیل نہیں کہتے ٹھیک اس کو خطاط کہتے ہیں اس کی جمع خطاطی فاتی ابالا کی جمع ابابیل ہے یا ابیل کی جمع ابابیل اچھا تو اب ابالا کے معنی ان چڑیوں کے ہیں جو جھنڈ میں جائیں اچھا تو نہ جانے کتنی بڑی چوڑیاں تھیں ان کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے کہیں سے ہاں تو گویا آپ کو مثلا آپ معقولات میں میں معقول سے معقول جو جو تعویل ہوگی وہ میں کروں گا ٹھیک ہے تو اس کا اچھا، آپ کو اب رہ جائیے کہ میں میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں کہ اب تم مجھے قائل کرو یہ میں تمہیں قائل کروں اگر جب تک کہ تم مجھے قائل نہیں کر دیتے میں نہیں مانوں ہاں تو کوئی معقول معقولات کی سطح پر آپ کو ہوتا ہے اختلاف وجہ کہ ظاہر ہے ہر شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی تعویل رہ جائیے کہ بھائی خدا ایک ہے تو ایک نہیں ہے تو کیا دو ہے ہاں خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے اس رسی کو کب تک بٹو گے ہاں ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہے مجھے یہ فضولیات نہیں کیوں تو سارا کام اچھا، اب رہ گیا یہ کہ آج کل خصوصیت کے ساتھ میں اپنے اپنے دور کی بات کر رہا ہوں جو زمانے سے میں گزرا ہوں کہ کتنے آپ کی مذہبی جماعتیں ہوں گی جی ہاں، وہ تو بہتر تو رسمی رہ گئی اب تو تین سو بہتر ہوں گی میں نے تو کہا کہ وہ تو حافظ کے زمانے میں ہوئے اب تو ایک سو بہتر ہوں گے زیادہ ہوں گے اچھا اور ان سب اچھا۔ میں اختلاف جو ہے وہ بقول کبیر داس کے کہ کیکر مانو بات پوچھڑیا میں دو جنے بول رہے تو یہاں دو جن دو جنے نہیں بول رہے ہیں بلکہ پچاس جماعتیں بول رہی تو فروات میں پڑ گئے سب آن کر پچاس آدمی بول رہے ہیں اور مجھے میرا خیال یہ کہ مذہب کو اسلام کو سب زیادہ نقصان جو ہے وہ اس فروات نے پہنچایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مزید الگ بنا لی پہنچایا ہے اور ہمیشہ ایک بات کہہ دوں ہاں ہاں برا مانے ایک چیز ہوتی ہے مذہب ٹھیک سچے دل سے مذہب کو کسی مذہب کو قبول کرنا اور جہاں تک ہو سکے اپنے بس میں ہو جہاں تک توفیق ہو آپ ٹھیک ہے اس کے آپ اصول و نظریات پر عمل کیجیے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہوتی ہے اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بے مرد ہڈیاں جو ہیں ہر مذہب میں ہوتی ہوتی جس کو ریچولس کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اتنی اہمیت دو کہ اصولیت جو پیچھے جہاں وہ روح جو ہے وہ اسی کو اسی کو اسی کو پریسٹوکریسی کہتے ہیں اسی کے لیے میں نے جو ہم کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں ملائیت نے جی۔ ہمیشہ مذہب کو خراب کیا بے شک یہ تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے سمجھے تو بھائی اگر کوئی آ جائے گا اپنی مولویت یا ملائیت پر تو بھائی میں زیادہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا مگر میں بھی مولوی کسی ہاں, ہاں، آپ کی تو پوری تعلیم اس پر ہوئی ہے تو آپ کیسے مولوی کم مولوی کیسے ہوئے آپ تو بہت مولوی ہوئے نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ مال کے بحث کر لوں ارے میرے صاحب یہ بتائیے ہاں۔ کہ آپ پاکستان کیوں تشریف لائے تھے یہ سوال بڑا میں نے نہیں بہت اچھا ہے ایک مرتبہ ٹی وی پہ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا چکا ہے اس وقت میرا نواز میرے ساتھ تھا اچھا بیٹھا ہوا یہ سن انیس سو بیس بیس نومبر سن انیس سو اڑسٹھ میں میرے داماد پہلے سے پورا پاکستان آنے کا پلان وغیرہ سب بنا کر کے تمام اس کی شرائط پوری کر کے اچھا تب ایک پندرہ دن یا ایک مہینہ پہلے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں پاکستان اچھا تو اچھا۔ میں روکنے والا نہیں تھا مگر میرا نواز صاحب ایک تھا اور ایک نواسی ہے اس وقت تک ایک تھی وہ پری مچے اور بت جی ہاں۔ تو وہ گوشت کا لوتھڑا تھی اس کی طرف یہ مجھ سے بہت آگے تھا اچھا۔ میری بات سوچتا تھا ہم نے اگر دروازہ بند کر لوں تو نہ نارائن کر کے دو مطلب جس وقت دلی پہنچانے گیا ہوں میں اس کو تو کسی طرح سے ٹرین میں نہیں بیٹھتا ماں باپ ٹرین میں آپ سے تو اکثر جب یہ چلے آئے نومبر کی کسی تاریخ میں آئے نومبر سن سن تو میں بیس دن بھی نہیں گزرے اچھا کہ میرا جی گھبرایا اچھا تو پاسپورٹ موجود تھا بیوی سے کہا کہ چلو ویزا لے کے چلو تو بیوی کو لے کر کے میں آیا پاس پاسپورٹ پہ آیا اور ایک مہینہ یہاں سے رہ کر ٹھیک جنوری کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں چلا گیا پھر وہ پورا قلعہ ایسا مکان مجھے میری میرے لیے پھر مصیبت اچھا تب میں مئی میں پھر آیا اچھا اچھا اور پاسپورٹ پہ آیا اور ڈیڑھ سال تک میں پاسپورٹ پہ آیا اسی کے چلتے اچھا۔ نوازے کے چلتے بیٹی کے اچھا۔ چلتے اتنا نہیں آیا جتنا نوازے کے چلتے ہاں تو یہ تو ویسے میں مگر بیٹی کہنے کے لیے اور انہی کے ساتھ رہا اصل میں محبت کا اور خون کا رشتہ تھا جو کھینچ لوگوں میں یہ بات میرے عزیزوں میں زیر لب اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ دیکھیے صاحب بیٹی کے ماں کو بھی نہیں رہتا یہ ماں اور میں اسی کے لیے آیا ہوں تو تو رہوں کہاں خیر اس کے لیے آیا مگر کچھ دنوں تک تو رہا پاسپورٹ ڈیڑھ سال تک چلایا یہاں تک کہ میرا پاسپورٹ جو ہے میرا اور بیوی کا دونوں کا ختم ہو گیا اچھا یعنی ختم ہو گیا کہ میں نے رینیول کا سوال نہیں اچھا بلکہ یہ کہ نیا پاسپورٹ بنا ہاں وہ تو اور لوگ ہوتے تو دو مہینے لگ جاتے دلی جاتا آپ کو لیکن یہاں انڈین ہائی کمیشن میں اس وقت میرے پڑھائے ہوئے لوگ تھے ہاں ظاہر جہاں شاگرد ہوں گے تو وہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے انہوں نے کہیں ہاتھ دی بنا دیا اچھا تو گویا اس لیے آپ آئے اور اس لیے ٹھہر گئے اب اس کے بعد ہاں وہ تو پھر بھی میرا جی چاہتا تھا لیکن جب میں کہوں میرے داماد چلے گئے جاپان ٹریننگ کے لیے جی ہاں جب میں کہوں کہ چلوں گا اسی زمانے میں مجھے دورہ پڑ گیا لنگس کا ہاں تیرہ سال بعد پچپن ہاں، پھر آپ نہیں رہ گئے ہاں؟ نہیں پھر نہیں میں ویزا تو بڑھاتا رہا اچھا تو جب میں کہوں کہ اب چلو تو میری بیٹی کا منہ کر کے رہ جاتا ہوں جیسے بسارا ظاہر کہ ہمارے بیوی دونوں چلی جاتی ہیں نا تو وہ پھر اس کے بعد میں نے سب میرے بیٹ میرے بیٹے نے اور میرا مسئلہ بیٹا بھی چلا ہے تقمر عالم ایمرجنسی لیے ہوئے تھا بیٹی نے ان سب لوگوں نے دباؤ ڈال کر کے روک لیا آپ اور کہا کہ صاحب ایک بات میں اور پوچھوں ہاں۔ کہ یہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں اور ادب کے بارے میں آپ بھائی ترقی پسند آپ تو شروع سے اس تحریک میں شریک رہے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ میں کانفرنس نہیں اٹینڈ کیا کرتا اچھا لیکن ان ایبسینشیا مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مجھے ایگزیکٹو کا اور اس کا اردو سیکشن کا جی اردو سب کمیٹی کا مجھے ممبر نہ بنایا گیا ٹھیک ہے لیکن ایک تو یہ کہ کبھی دلی میں ہو رہی کانفرنس کبھی کلکتے میں ہو رہی لکھنؤ میں بھی ہو رہی تو میں گھر بیٹھا ہاں، لکھنؤ میں ممبئی میں میں لکھ کر کے میں لکھوں گا کہ تم تمہاری نشستوں میں خود برخاست ٹھیک ہے تو یہ شروع سے میں اور جلی آدمی میں ایسا ہوں کہ اس وقت برٹش امپیریلزم اپنے اپنے عروج پہ ٹھیک اور میں ریڈیو سے وہ تقریر کرتا ہوں اکثر جو بولتے کہتے تھے کہ جی ہاں یہ بدل دیجیے میں نے کہ نہیں بدلوں ایک دفعہ یہ پتر بخاری تھے اس میں اسپیشل ڈائریکٹر ایک دفعہ ایک لفظ سے انہوں نے اعتراض کیا ہوا یہ تاکہ میں نے لکھا تھا چھویں اور پندرہویں صدی اچھا یورپ میں مسیحی خزاکوں کی صدی تھی انہوں نے کافی صاحب سکھا دی تو میں نے کہا کہ تم دو کی غلامی کرتے ہو ایک اپنے لسنرس کی غلامی کرتے ہو اور ایک حکومت برطانیہ کی تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ لسنرس ہر دوسرے مہینے اگر دو مہینہ نہ ہوں تو آپ آپ نے خود ہی خطوط دکھائیں ٹھیک اور ادھر ان کے میں نے کہا میں نہیں بدلوں گا نہیں بدلا خیر تقریر جب ہو چکی تو لونڈے تھے اس میں شک نہیں پتا بخاری اور بیچارے یہ زیڈ بخاری تب ایسے ایسے کمپیٹنٹ اسمارٹ نوجوانوں کو بھرا تھا اچھا خیر کہنے دیکھیے منظور صاحب ہم کہتے تھے کہ آپ بدل بھی آپ نے نہیں بدلا میں نے کہا اچھا تو دو تقریریں ایک دن ناغا کر کے دو تقریریں رکھی تھیں پترس اچھا پترس جب ہم کو معلوم ہوا تو ہم نے پترس کو فون ہم نے کہا دیکھیے آپ کے وہاں اب نہیں آؤں گا میں بہت ڈانٹا کہ اول تو یہ کہ وہ اگر براڈ کاسٹ ہو جاتا تو کون انگریز بھی سنتا تو خوش ہوتا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یورپین ہسٹری میں لکھا ہوا ٹھیک ہے تو میں نے کہا دوسری تقریر مجھے دے دو میں گھر یعنی جہاں ٹھہرا تھا کروڑ باپ یہ جامعہ میں ٹھہرا تو میں نے ان کا کام دیکھیے یہ جو آپ کے پاس اسکرپٹ وہ نہیں یہ نیا اسکرپٹ میں لکھا گیا اس میں لکھا تھا اور میں نے کہا یہاں بیٹھے اور تمام جھم جھم چٹاخے جو آپ کے پاس ہیں وہ یہاں رکھ دیجیے خبر لگ جی اچھا میں نے بڑا اسی مائک پر بڑا بڑھ کروں تو اس میں لکھا تھا میں نے سن انیس سو چودہ کی لڑائی یہ فیصلہ کرنے کے لیے لڑی گئی تھی کہ سارے دنیا کو برطانوی قزاق لوٹیں گے یا جرمن قزاق اچھا بس بڑی مبارکباد دی تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ یہ لہجہ تھا میرا ٹھیک ہے ترقی پسند کسی کا بنایا ہوا میں ترقی پسند نہیں ہوا اچھا اچھا میں اپنا لکھتا تھا لہٰذا وہ ان لوگوں نے مجبوراً ہم کو تسلیم کیا اچھا یہ بات تھی یہ بات تھی لیکن اس میں ایک بات میں آپ میرے مضامین اگر پڑھیں ان سے معلوم ہو کہ یہ جو سیکٹیرینزم کا میں قائل نہیں تھا ٹھیک ہے حالانکہ یہ خود کہتے ہیں کہ سیکٹیرینزم نہیں ہونی چاہیے مارکس کا یہ کہنا کہ سیکٹیرینزم نہیں ہونی چاہیے مگر ان کے وہاں آ گئی تھی اچھا دوسرے یہ کہ یہ کان لگائے رہا کرتے تھے روس ارے بھائی ٹھیک ہے روس نے اپنے ملک میں کرایا جیسا ویسے ہی تھوڑا سا ان کو بھی اپنی ٹیریٹری اپنے ملک کا لحاظ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو دوسری بات جو میں بار بار ان کو کہتا تھا کہ عملیت زندگی میں ٹھیک ڈائلیکٹکس کے معنی صنویت کی عملیت اور تخیلیت اچھا ایکشن اینڈ آئیڈیل ٹھیک ان دونوں کی ضرورت فرق یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایک توازن کہاں تو یہ میری برابر سے تعلیم اچھا۔ کی اور جہاں جاتی کرتے اچھا یہ سیکٹرینزم کا جب آپ نے کہا نا کہ سیکٹرینزم جو تھا وہ تو بات دیکھیے تو وہ اس سے کیا مفہوم ہے آپ کا سیکٹرینزم کے معنی یہ ہوئے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں ایک تو یہ <clears throat> کہ اپنے کو ایک سیکٹ بنا لوں ٹھیک ہے ان معنوں میں آپ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں سیکٹرینزم آ گئی جب اس میں نفاق ہوا ایک ڈانگے پارٹی ہوئی کوئی پارٹی ہوئی ہے ہوا کہ نہیں ہوا جی ہاں، انڈیا میں ہوا اور اس سلسلے میں تو آپ کا نقطۂ نظر بہت واضح تھا جب آپ نے لکھا تھا ہاں۔ کہ صاحب میں ادب کو ابلاغ سمجھتا ہوں ہاں۔ تبلیغ نہیں سمجھتا یہ بڑی عمدہ بات آپ نے زمانے میں کہی تھی literature is or propaganda but every propaganda is not literature بالکل ٹھیک <clears throat> اچھا یہ جو صاحب سے آپ کے بڑے پرانے مراسم ہاں بھائی ویسے تو یہ ان کو غائبانہ اس وقت سے جانتا تھا جب یہ ریس کرتی میں اس سے بھی میں ان سے ہوں نا جی ہاں، فراق سے بھی بڑے ہیں کچھ ہاں یہ تو بہت بڑے ہیں مگر ریس اسمان کر کہہ رہا ہوں ریس کرتے کہ اس وقت روح ادب چھپی تھی جی ہاں سن اکیس کی بات جی تو اس میں ان کی کچھ رومانیت ٹھیک اس کے علاوہ کچھ نہیں نسل کے ٹکڑے جو تھے کچھ جہاں جی اس میں بھی اور تصویریں جو ہیں بڑی صوفیانہ تھی ٹھیک آئینہ خانے میں جاتے سمجھنے کے لیے اگر پرانا ایڈیشن سن اکیس کا ہو آپ دیکھ لیجیے کیسی تصویر بنی ٹھیک تو یا اس طرح کے اشعار کہتے تھے ہر ایک ہر ہر اسٹیشن پہ دو ایک تو ہمیں کاری دل پہ کھاتے ہیں سفر کرتے ہیں یا ہم جنگ کے میدان میں جاتے ہیں <laughs> مگر یہ کہا کہ کو جس, چیز نے شہرت بخشی اچھا وہ ان کی تین نظمیں ہیں جو نگار سن بائی سے چلی اچھا ایک کو نگاہ اور بل کا تصادم ٹھیک اس دفعہ کس سے ہماری نظر ملی مدت بعد لذت زخم جگر ملی ٹھیک دوسری جنگل کی شہزادی ہاں وہ بڑی مشہور ہوئی تھی اس بہت جی، جی۔ اس میں کچھ ورس ورتین خیالات کو سپرفیشیل طور پر اچھا خوب اپنی زمان کا لحاظ کرتے ہوئے رنڈر کیا اچھا کہنا تیسری جو ہے یہ ان سے پھر منسوب ہم نہیں کر سکتے اچھا وہی ایک نظم ہے مگر بڑی زبردست نظم تھی اچھا ناسزاد جوانی اچھا جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اس میں کچھ کسی امرد سے عشق معلوم ہوتا ہے اچھا اچھا <laughs> ہاں، ہاں، ہاں، تو میں نے مطلب پوچھا تھا اچھا کہ بھائی کیا کرتا تھا میرے ساتھ وہ بھی سیر گلشن کی ٹھیک یہ تو کہہ دیا آپ نے لیکن حیات کی سمجھ جلٹی ہری میں دل ربائی میں گھمایا سر جھکا کر دیر تک کنگن کلائی میں تو یہ تمہیں کنگن تمہیں کنگن پہنا ہوگا اپنے گھر پہ لونڈے <laughs> لونڈے ورنہ تو بنتے نہیں اچھا فیض صاحب سے آپ کی فیض سے ملاقات میری نہیں ہوئی اچھا تو ان ان کی کی شاعری ان کی شاعری میں غنائیت غلائی وہ میں لکھنے والا لکھ رہا تھا آدھا ادھورا رہ گیا یہ آنکھ کی وجہ سے بنیاد جو ہے بنیادی سر ان کی شاعری کی اچھا غنائیت مگر اور اچھا الفاظ کی تلاش خلاش جو ہے وہ غالب کرنے لیے ہوئے ہے اگرچہ اس میں اشتہاد بھی ہے جدت بھی ہے یعنی ہاں، بالکل ہاں، جیسے شب گزیدہ تھا یہ یہ جی ہاں، ترکیب آپ غالب تو ہو نہیں پائیں گے غالب کا جی تو مگر پروگریسو یا اشتراکی یا انقلابی ہونے کے لیے جو حجم چاہیے آواز اچھا وہ اس میں نہیں ہے جو ایک رجز کا بھی انداز ہونا چاہیے ٹھیک سمجھے ہاں۔ بغیر اس کو نارا بنائے اچھا وہ ان کے وہاں کہیں نہیں پائی جاتی ٹھیک باقی اس کا صحیح نیا تصور نہیں دیا حسن کے نئے نئی دلاویزیاں نئے رخ جی ہاں۔ پیش کیے اور جھنکار ان کے وہاں جو ہے بنیادی وہ لرک ہے جس کو ہم غنائی کہہ لیں گے جی ہاں۔ جس کو ہم ربابی کہیں گے ٹھیک ہے جی۔ اچھا،, اچھا بہت اچھی تقریر آپ نے گفتگو کی مجدو صاحب پچھلی دفعہ بھی کی تھی اور آج بھی حالانکہ اب بھی تشنگی باقی رہ گئی لیکن زندگی جب تک ہے جب تک تشنگی تو باقی رہتی ہاں مگر تشنگی تو خود زندگی ہے بے شک تشنگی ہی نہیں اب اب یہ اب میرے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ لطف اللہ صاحب یا برکت اللہ صاحب دوبارہ کب بلوائیں گے آپ نہیں وہ چھوڑ دیجیے تشنگی تشنگی ہی نہیں تشنگی کی سرشاری زندگی کا رات بے شک میرا اپنا ایک شعر تھا ہم تو اپنی پیاس کے ماتے ہیں ہم تو کیا غرض کیا ہم تو اپنی پیاس کے ماتے ہیں ماتے ہاں ماتے ہیں ہم تو اپنی پیاس کے ماتے ہیں ہم کو کیا غرض شبنم آسودہ ہو کوئی کوئی دریا آشنا واہ واہ واہ واہ تو یہ غالب ہے نا وہ تو وہاں علی گڑھ میں مشاعرہ کیا اچھا، ہاں بہت اچھے بہت بہت شکریہ آپ کا